ایمان افروز واقعہ کتاب التوابین میں لکھا ہے مدینہ منورہ میں ایک عبادت گزار خاتون تھی اس خاتون کا ایک بیٹا تھا بہت غافل بہت گناہ گار خاتون کو جب موقع ملتا تو اسے سمجھاتی اے بیٹے توبہ کر لے دیکھ ماضی میں غفلت کی زندگی گزارنے والے کیسی بری موت مرے اور ان کا کتنا برا انجام ہوا اے بیٹے موت کو یاد کر اور اس کی تیاری میں لگ جا مگر بیٹے پر اس نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوتا وہ ماں کی تقریر سن کر گانا گاتا ہوا باہر نکل جاتا اور کہتا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل بہت بڑا ہے اسی طرح دن گزرتے رہے ایک بار اہل حجاز کے مشہور درد مند وائز حضرت ابو عامر البنانی رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں مدینہ منورہ تشریف لائے لوگوں نے ان سے بیان کی درخواست کی چنانچہ شب جمعہ تراویح کے بعد ان کا بیان طے ہوا لوگ جمع ہو گئے قسمت کی خوبی کے وہ وہ نوجوان بھی بجلس میں آ بیٹھا شیخ نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بات شروع فرمایا کبھی ترغیب اور کبھی ترہیب کبھی جنت کا شوق تو کبھی جہنم کا خوف سچے رب کی سچی باتیں سامنے آئیں تو مردہ دل زندہ ہونے لگے اس نوجوان کا رنگ بدل گیا اور نصیحت اس کے دل میں اتر گئی وہ مجلس سے اٹھ کر اپنی والدہ کے پاس آیا اور بے ساختہ رونے لگا اے ماں آج توبہ نے میرے جسم کے تالے کھول دیے ہیں اے ماں رب تعالیٰ کے راستے کے خودی خواہ کی خودی نے شیطانی زنجیروں کو توڑ دیا ہے اے میری ماں میں نے بھی اس پکار پر لبیک تو کہہ دیا ہے مگر کیا میرا مالک مجھ جیسے برے انسان کو قبول فرما لے گا ہائے اگر انہوں نے مجھے قبول نہ فرمایا تو میرے لیے بہت برا ہوگا پھر وہ نوجوان عبادت میں لگ گیا سارا دن روزہ اور رات بھر عبادت اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسا کہ نہ زبان رکے اور نہ جسم تھکے چند دن ہی گزرے تھے کہ شدید بخار ہوا چار دن وہ بخار اور کمزوری میں دن رات عبادت کرتا رہا ایک دن اس نے دعا میں کہا یا الہی جب میں طاقتور تھا تو آپ کی نافرمانی کرتا رہا جب کمزور ہوا تو طاعت میں لگا جب مضبوط تھا تو آپ کو ناراض کرتا رہا جب نحیف ہوا تو آپ کے کام میں لگا ہائے کاش آپ مجھے قبول فرما لیں یہ کہتے ہوئے بے ہوش ہو کر گر گیا ماں نے آوازیں دیں اور دلاسے دے کر ہوش میں لایا تو کہنے لگا اماں جی وہ وقت آ گیا ہے جس سے آپ مجھے ڈراتی تھیں ہائے افسوس ان دنوں پر جو عبادت سے خالی گزرے مجھے ڈر ہے کہ میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے طویل عرصہ آگ کی قید کاٹنی پڑے گی اے ماں آپ کو اللہ کا واسطہ اٹھ کر اپنا پاؤں میرے چہرے پر رکھ دیں تاکہ میری اس ذلت کو دیکھ کر میرے رب کو مجھ پر رحم آئے ماں نے ایسا ہی کیا اس کا انتقال ہو گیا جمعہ کی رات ماں نے خواب میں دیکھا اس کے بیٹے کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے اس نے پوچھا اے بیٹے اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا اس نے کہا بہت اچھا معاملہ فرمایا اور مجھے اونچا درجہ عطا فرمایا ماں نے پوچھا ابو عامر کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ابو عامر وہی وائز جن کا آواز سن کر اس نوجوان کو ہدایت ملی تھی اور وہ بھی انتقال فرما چکے تھے جوان نے کہا امی جی کہاں ہم اور کہاں ابو عامر پھر اس نے کچھ اشعار پڑھے جن کا مفہوم یہ ہے ابو عامر کو ایسے قبے میں رکھا گیا ہے کہ جس کی نچلی چوبیں بھی دوسرے جنتیوں کے لیے عرش کی طرح اونچی ہیں اور ایسی حروں کے درمیان ہیں جو انہیں پیالے بھر بھر کر پیش کرتی ہیں اور تنم ترنم سے کہتی ہیں لیجئے لیجئے مبارک ہو آپ کو اے لوگوں کو نصیحت کرنے والے اے مسلمانوں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے دیکھو کسی وقت اچانک بند نہ ہو جائے بس بہت غفلت ہو گئی اور بہت ہو گئے گناہ آج ہی سے بلکہ ابھی اسی وقت سے ہم دل کے یقین کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں نماز کا معاملہ درست کریں جہاد فی سبیل اللہ کی نیت کریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کو اپنا مقصود بنا لیں توبہ کا راستہ دلکش ہے پر نور اور پرسکون ہے